حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے پھر میرے ایک چچا آئے اور کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے مفید تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر مفید ہے ہم نے پوچھا وہ کون سا کام ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو بطور تحفہ کاشت کے لیے دے دے اور اسے پیداوار کی تہائی یا چوتھائی یا معین غلے کے عوض کرائے پر نہ دے اس حدیث کو حنزلہ بن قیس نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور حنزلہ سے ربیعہ نے روایت کیا ہے تو ربیعہ پر اس حدیث کی روایت میں اس کے شاگردوں کی طرف سے اختلاف کیا گیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھائیس